میرا سوال مولانا صاحب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا یا کافی عرصے سے نماز نہیں پڑھتا جو رشتے ہوئے میرے والد ہیں وہ ہیں بازار بہت اچھے انسان ہیں کوئی دیکھنے میں سے ان میں برائی نظر نہیں آتی نہ کسی سے دل دکھاتے ہیں نہ کسی سے بری بات کرتے ہیں بازار وہ بہت اچھے انسان ہیں صرف کچھ عرصے سے وہ نماز نہیں پڑھتے یا روزہ نہیں رکھتے تو ہماری بہت دعا ہے کہ وہ بڑی خاص نماز میں دعا کرتی ہوں کہ وہ نماز کی پابندی کریں روزہ رکھیں لیکن ہمارے کہنے سے بھی وہ نہیں مانتے اور میرے ہسبینڈ بھی نماز ہاں جی شاہی بہن آپ کا مائک گیا تھا جو ہم نے سمجھا تو آپ نے اپنے والد ماجد کے بارے میں بیان کیا کہ وہ اچھے انسان ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے تو والدین تہاری کوئی اچھے لگتے ہیں تو نماز کی ان کو تلقین کیا کریں سختی سے عرض کریں کہ ابا حضور دیکھیے نماز کے سوا کچھ نہیں ہے ادب احترام سب اپنی جگہ لیکن نماز جو ہے یہ اللہ جل مزدور کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نماز ضروری ہے ہسبینڈ کو بھی اور والد کو بھی دیگر سب نیکیاں اس میں جاتی ہیں اگر نماز آدمی نہیں پڑھتا تو کسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان سے گزارش کریں کہ وہ نماز ضرور پڑھیں ہماری طرف سے بھی گزارش کریں کہ نماز جو ہے پانچ وقت کی اللہ جل مجدو کریم نے جو فرمائی وہ پانچ نمازیں ہیں وہ ضرور پڑھنی چاہیے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے شاذ کہ مومن اور مشرق میں فرق وہ نماز کا ہے مشرق نماز پڑھتا نہیں مومن نماز چھوڑتا نہیں یہ فرق ہے اب فرق ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے